یہ واحد ہے اس میں جنس ہے دوسری رائے یہ کہ یہ جن کی جمع ہے جن کی جمع جان تیسری رائے ضعیف ہے وہ رائے یہ کہ یہ ابو الجان کا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم ہے انسان بھی ہیں وہ اور ابو البشر ہیں سیدنا آدم اسی طرح جو انسانوں کے وہ جنات کے جد امجد ہیں ان کا نام ہے جان ان کا نام ہے جان لیکن یہ رائے کوئی اتنی درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں خلق الجسرا انسان میں بحثیت جنس بات ہو رہی ہے اسی طرح جنات میں بھی بحثیت جنس ہی بات ہو رہی ہے خلق الانسان اس لیے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بالفرض اگر الانسان سے مراد آدم بھی ہیں وہ بھی رائے ہے تو وہاں بھی انہیں خلق آدم نہیں کہا بلکہ خلق الانسان کہا ہے تو لہذا ان کے مقابلے میں اگر جان جان سے مراد ابو الجن بھی ہوئے تو تو ان کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ جن کی جمع ہے ہے بات واضح کہ آج کل جو فوج سے نکل کے جب محقق لوگ بنتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا نا جب کرنل اور بریگیڈیئر ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ محقق بن جاتے ہیں تو انہی میں سے ایک محقق ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے بہت نیک آدمی ہے لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ چونکہ وہ جب کام کوئی نہیں ہوتا نا یعنی پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو کام بھی کوئی نہیں تو دین پہ ہاتھ صاف کر لیا جاتا ہے اچھی نیت سے تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ خلق الجان یعنی ڈائریکٹ ان سے مجھے سننے کا اتفاق ہوا یہ تفسیر زبردست قسم کی کہ خلق الجان کے جو جان ہے جان سے مراد جان جو ہماری ہوتی ہے انسانی جان کی بات ہو رہی ہے ہم بولتے نہیں اس کی جان نکل گئی فلاں کی جان خلق الجان جو جان ہے انسان کے اندر اس کے اندر بھی آگ کا ایلیمنٹ شامل ہے وہ کیسے چلا خلق اسی اسی طرح طرح جان جان <laughs> دیکھ لیں تو یہ ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک دفعہ کوئی سیمینار تھا تو آپ کو معلوم ہوگا وائس چانسلر ہوتے تھے جنرل مشرف کے زمانے میں کیا نام تھا ان کا جو بھی تھا خیر نام کا کیا کرنا ہے تو وہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل تھے تو نہیں نہیں خالد مقبول صاحب نہیں وہ تو گورنر تھے نا پنجاب کے وہ ٹھیک ہے وہ بھی ہوتے تھے کسی زمانے میں لیکن یہ ایک اور تھے اچھا وہ چانسلر تھے یعنی جو گورنر پنجاب ہوتا ہے وہ چانسلر ہوتا ہے وائس چانسلر مشرف نے لگایا تھا کسی کو وائس چانسلر نہیں وہ تو جنرل نہیں ہے نا وہ تو فزکس میں پی ایچ ڈی ہے وہ تو خیر فاضل آدمی تھے ڈاکٹر مجاہد کامران جو ہے لیکن وہ اس سے پہلے کی بات ہے یہ دو ہزار پانچ چھ کی بات ہے جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو وہ آئے اور ایک تقریب ہو رہی تھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے جامعہ علوم اسلامیہ سے بلائے تھے بزرگ تھے وہاں مولانا مشرف علی تھانوی ٹھیک ہے تو مولانا <laughs> مشرف علی تھانوی بیٹھے تھے جو احمد میاں تھانوی کے شاید بڑے بھائی تھے جو بھی تو یہ جب ان کو پتا چلا کہ مولانا مشرف علی تھانوی بیٹھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی ہے <laughs> تو لیفٹیننٹ صاحب وائس چانسلر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی تفسیر مولانا مشرف علی تھانوی کو خطاب کر کے کہتے ہیں میں نے آپ کی تفسیر بیان القرآن جو ہے اس پر نظر ثانی کی ہے یہ بھی نہیں کہا کہ میں پڑھی ہے یا پڑھ رہا ہوں یعنی آپ کی تفسیر بیان القرآن پر نظر ثانی کی یہ حالات ہے وائس چانسلر تھے مہمان خصوصی کو سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے شبری تھانوی کو بھی خبر سے نکال کے انہوں نے وہاں بٹھا دیا کہ آپ کی تفسیر بھی پڑھی ہے اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں بہرحال تو اس طرح کے آج کل آپ کو جو ہے نا نمونے نظر آتے ہیں تو خلق الجان میں بھی اسی طرح کی ایک بات ہے جن <laughs> جان کو پیدا تو جان سے مراد خلق الجان یعنی الجن نار آگ کے مارج میں سے یہ جو مارج ہے بھی ہم نے پڑھا ہے آگے بھی پڑھیں گے پہلے بھی پڑھا ہے مرج البحرین کہاں پڑھا تھا ابھی مرج پیچھے کہیں پڑھا تھا نا فہم فی امر مریج فہم فی امر مریج تو مرج امرو جو مرجن تو ملانے کو کہتے ہیں خلط کرنے کو لہذا آگے بھی ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرج البحرین یلتقیانی بینہما برزخ لا یبغیان ٹھیک ہے تو مارج ویسے تو اسم الفائل ہے بمانا خلط ملت کرنے والا لیکن علماء نے کہا کہ یہاں مارج بمانا ممروج ہے سمجھا رہی یعنی مارج من النار سے مراد ہے آگ کا وہ حصہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس میں اوپر والا حصہ جس میں کبھی آپ کو نیلا نظر آتا ہے کبھی لال نظر آتا ہے کبھی ایک اور رنگ بھی ہوتا ہے نا پیلا کبھی نیلا کبھی لال کبھی پیلا نظر آتا ہے اس کو مارج کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ وہ لہب ہے دوسری تفسیر کیا لہب ان لا فی اس میں دھواں نہیں ہوتا خالص لہب خالص شولہ وہ کیا ہے لہب لہب لہب ان لا دخان فی جس میں کسی قسم کا کوئی دخان نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول میں آپ کو چاہتا ہوں قول ابن عباس انہوں نے اس میں مرض سے مختلف کا لفظ استعمال کیا ہوا احسن النار یہ نار کا سب سے بہترین حصہ المختلط من الوان شتا المختلط اس اس لیے مرض کا مفہوم ہے اس میں المختلط من الوان شتا مختلف جو رنگ ہیں ان سے ممزوج ہے آپ لفظ استعمال کریں ممزوج وہ بھی یا ممروج کہہ لیں ممزوج بھی مزاج یمزجو مزجن مرج یمرجو یا مرج یمرجو مرجن ٹھیک ہے تو مرج مزج خلط عربی زبان میں جو پھکی ہوتی ہے نا جو آج کل لوگ چورن چورن کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں خلطہ سوا خلطہ تھا تو وہ بھی چیزوں کو ملا جلا کے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بھی خلطہ ہوتا ہے بہرحال تو خلق الجان من مارجن من نارن hmm. فبی اعلی رب یہاں انہوں نے وہ حدیث بھی نقل کی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مرض کا مفہوم کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ ابن عمر کیف بکا اذا كنت في حفاله من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم اے عبداللہ ابن عمر تمہارا کیا حل ہوگا جب تم ایسے حسالہ میں رہتے ہو حسالہ کس کو کہتے ہیں حسالت من الناس پھوک نہیں ہوتا پھوک یعنی جب آپ مثال کے طور پہ گاجر کدو کش کرتے ہیں کچھ اور تو بعد میں جو چیز رہ جاتی ہے اس کو حسالہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حسالہ حسالہ الف لام گولتا حسالتن تو اس میں اشارہ کس بات کی طرح ہے کہ لوگ اصلی جو جوہر بیچ والے ہیں وہ تو نکل جائیں گے سارے چھلکے قسم کے لوگ رہ جائیں گے یعنی جو ظاہراً تو انسان ہوں گے لیکن حقیقت انسان نہیں ہوں گے کب جب تم حسالت من الناس میں رہ جاؤ گے پھر شاہد کیا ہے قد مریجت عہودہم و امانات ان کے عہد و پیمانات سب مختلط ہوں گے تو اختلاط کا ایک مطلب ہوتا ہے کوتاہی اور یعنی اگر آپ کہیں نا فلان مختلط فی دینی ہی ای مقصر فی دینی ٹھیک ہے مختلط مقصر آج کل کی عربی میں بھی ملتظم استعمال ہوتا ہے دیندار کے لیے فلان الملتم یعنی یلتظم بھی دینی ہی ملتزم يلتزم بدينه وفلان مختلط اي يخلط العمل الصالح بالسيء وہ مختلط ہے سمجھا رہی تو مریجت اہود کا مطلب ہے ان کے اہود اور امانات کا کوئی دار و مدار نہیں ہوگا کبھی کر رہے ہیں مسلحت موافق ہے کبھی نہیں کر رہے تو یہ مریجت کے اندر یہ مفہوم ہے واللہ عالم فَبِيَيَّا لَا ربکو ما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین یہاں اکثر علماء نے مشرقین سے مراد مشرق الصیف والشتاء والمغربین مغرب الصیف والشتاء لیا ہے کیونکہ طلوع الشمس جو ہے وہ مغرب اور مشرق میں بالکل فرق ہوتا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا غروب کی جگہ بھی فرق ہے طلوع کی بھی اور روزانہ ایک جگہ پہ نہیں نکلتا لیکن مشرق و مغ... سردی اور گرمی میں اب فرق نمایاں ہو جاتا ہے پہنچتے پہنچتے یعنی اگر آپ دیکھیں تو آج کل کہاں سے نکل رہا ہے سورج ادھر سے یا ادھر سے ادھر سے بہرحال بہت فرق اگر ادھر سے نکل رہا ہے سردیوں میں تو گرمیوں میں ادھر سے نکل رہا ہوگا ہوتا ہے وہ مغرب ہی ہے سوری مشرق ہی ہے لیکن بہت کوئی تیس چالیس ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے تو رب المشرقی مرو مرج بہرعین وہی مر جا گیا مرج البحرین اس نے دو سمندر آپس میں ملا دیے ایسے ملائے کہ یل ملتے ہیں بینہما برزخ برزخ کس کو کہتے ہیں حاجس کو برزخ کس کو کہتے ہیں برزخ یو برزخ برزخت ان کا مطلب ہے آڑ لگا دینا کیا لگا دینا آڑ یعنی اگر آپ کہیں برزخ تو بینہما ای جعل تو بینہما الحاجزہ قرآن مجید میں برزخ کہا آیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُن اس کا کیا مطلب ہے وَمِن وَرَائِهِمْ اَي وَمِن أَمَامِهِمْ الْوَرَاهِنَا بِمَعْنَ الْأَمَامِ جیسے کہ سورہ کحف میں آیا ہے کہ وکان ورا اہم ملکن تو ورا اہم سمرات عبداللہ ابن عباس کی کراط جو تفسیر کی قرآ ہے وہ کیا فرماتے ہیں امام اہم ٹھیک ہے وکان اہم لئی سر لئی سمن ورم بل امام تو من ورا اہم برزخ کا مطلب کیا ہے یعنی ایسی حالت جو دنیا اور آخرت کے درمیان حاجز ہے لا ہوا فل دنیا ولا ہوا فل آخرہ بل ہوا بئی نہ اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں تو فرمایا کہ دو سمندر ہیں جن کو چلا دیا دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں لیکن بینہما برزخن درمیان میں ایک آڑ ہے لا یلتقیان یہاں لا یلتقیان سے مراد ہے لا یختلطان لا یختلطان کیا کہہ رہے ہاں لا یبغیان یعنی لا یبغیان کا مطلب ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے نا بغا یبغی تو یہاں سرکشی سے مراد ہے یہ اس میں داخل نہیں ہوتا یہ اس میں داخل نہیں ہوتا بینہما برزخ لا یبغیان ای ای لا یبغی الماء المالح علی الماء العذب ولا الماء العذب علی الماء المالح ٹھیک ہے کیونکہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے کن دو پانیوں کی میٹھے اور کھارے دوسری جگہوں پہ آ گیا مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا سائغ شرابه وهذا ملح اجاج سمجھا رہی تو اس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ سمندروں میں ہم کبھی نہیں دیکھا لیکن سمندری سفر جو لوگ کرتے ہیں ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے اٹک کے پاس آپ کے پاس جو وہ میں نے بھی دیکھا ہے لیکن وہ ٹھنڈے اور میٹھے میٹھے پانی کا نہیں ہے نا ہاں ایک سواد سے آ رہا ہے ایک دریا سندھ اٹک ہے دریا کابل ہے وہ جو اٹک کے پاس برج کے اوپر سے نظر آتا ہے نیچے ہاں تو وہ دونوں دور دور تک وہ نظر ہی آ رہا تھا لون بھی ان کا رنگ بھی فرق ہے لیکن وہ آگے جا کے مل جاتے ہیں یعنی وہ ایک خاص حد تک یہ رہتا ہے تھوڑی آگے دریا میں چلے جائیں ملنے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمیشہ ہی دو رنگ رہتے ہیں وہاں پہ ہمیشہ دو رنگ تو رہتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ آگے دریا میں نکل جائیں ہاں اصل میں وہ تو ہوا یہ کہ دو دریا آپس میں مل گئے ہیں نا یوں پانی تو کچھ دیر تک ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے پھر آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے میں زم ہو جائیں گے اس کی جو بات ہو رہی ہے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندری سفر میں سمندر میں کئی دفعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بیچ میں یعنی سمندر نمکین ہے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے اس کے ادھر بھی کھارا پانی ہے اس کے ادھر بھی کھارا پانی ہے درمیان میں کیا ہے میٹھا پانی تو یہ سمندر میں کئی جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے مرج البحرینی هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طرین وتستخرجون منه حليا کیا کہہ رہے ہیں ہاں بحر روم بحر ہند وہاں اس طرح بالکل ہوگا اور بھی جگہوں پہ یعنی یہ ضروری نہیں کہ کسی پورا سمندر کی کیفیت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے سمندر میں کسی جگہ یہ کیفیت ہوتی ہے جی جی فرمائیے کہاں لکھا ہے بحر روم بحر ہند اچھا تفسیر مظہری میں ہوں ایک ہی ہے دو بتایا مشرق اصل میں نا دیکھیں ایک تو مشرق ہر ایک ہے ریلیٹو مشرق آپ بیٹھے ہیں مشرق مغرب کوئی بھی ایک یہ ہے کہ آپ جس جگہ ہیں اس جگہ کے اعتبار سے سورج کے طلوع کو دیکھیں اور سورج کے غروب کو دیکھیں تو وہ آپ کا کیا ہے مشرق اور آپ کا مغرب اب جو آپ کا مشرق ہے اس میں کیا سورج روزانہ ایک جگہ سے نکل رہا ہے ایک جگہ سے نہیں نکل رہا ہر روز نئی جگہ سے نکل رہا ہے تو اس لیے کہا رب المشار مغرب ٹھیک ہے بہت سے مشرق بہت سے مغرب اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ موسمی اعتبار سے سردیوں اور گرمیوں کے فرق کے اعتبار سے تو مشرق الگ الگ ہے تو رب المشرقینی اور رب المغرب تو ہے مشرق تو ایک ہی ہے یہ مشرق ہم سب مشرق میں رہتے ہیں علوم کی جگہ پہ مغرب میں جا کے علوم غروب ہو جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے علوم نکلتے ہیں مغرب سے طلوع اسلام ہوگا سورج مغرب سے نکلے گا اس کا مطلب ہے مغرب سے طلوع اسلام ہوگا کلور اسلام کیا ہوا تو انسانیت بھی ڈوب گئی جی مطلب ہاں۔, ہاں وہ ٹھیک ہے با محاورہ بس ترجمہ ہے یعنی مرج البحرین اس نے دو سمندر ملا دیے سمندر کے اندر چونکہ پانی کے جاری ہونے کا مفہوم ہے تو انہوں نے وہ مفہوم بھی ورنہ مرج ہے یعنی امروجو کے اندر نہیں ہے مرج ہے بس اس لیے مرج جو ہے نا کس کو کہتے ہیں مصدر ہے مرج بھی اور اسم بھی ہے مرج کس کو کہتے ہیں جو میڈوز ہوتے ہیں چراگاہیں ہوتی ہیں زبردست قسم اس کو کیا کہتے ہیں مروج خدرا یعنی مرض کی جمع مروج یعنی اگر آپ جا رہے ہیں کدھر کسی زبردست خوبصورت علاقے میں تو آپ کے دائیں بائیں جو چراگاہیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے وہ مروج ہے اور آپ کو نظر آتا ہے الغند و تر مروج الخدرا تغر رنہار ہوا نقی و ٹھیک ہے یہ سب منظر جو ہیں ہاں، من نران الى بابو سر من نران الى بابو سر چراغیں آتی ہیں نا بیچ میں نیچے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں نیچے کیسے زبردست چراغا ہے کیا بات ہے گھوڑے اور اس میں جو وہ ہیں بیل وغیرہ وہ چر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے اسی لیے اللہ میاں نے کیا کہا سورہ نحل میں ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون حین تریحون حین ترجعون فی المسائی بی اغنامکم ومواشیکم وحینما تخرجون فی الصباحی للرع تریحون رات کو اپنے مویشی لے کے جب واپس آتے ہو جمال اور جب صبح سویرے تریحون شام کو واپس لانا ہے اراحا یریحون وحین کیا ہے ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون فی الصباحی للرعی تو خوبصورت منظر ہے یعنی پانی سبزہ اور سبزہ ایسا ہو کہ دور تک ہو القدرت المتدا الافاق علا یعنی المد البعید اور ساتھ بیچ میں مویشی چر رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ منظر جو ہے وہ کیا منظر ہے خوبصورت تو مرج ہے یہ مرج ہاں بالکل بالکل یہ ذرا یوں یوں کر کے ہو لیکن آپ کا نا افق دور تک ہو اگر آپ کا آپ کو دور تک نظر نہیں آ رہا تو وہ حسن نہیں ہے جس میں آپ کو جب دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کا افق جو ہے اسی لیے شہروں میں رہنے والوں کے دماغ بھی بند ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے کیونکہ ان کا افق نہیں ہوتا کوئی افق نہیں آپ دیکھیں یہاں سڑکوں پہ جا رہے ہیں ادھر بھی گھر ہے ادھر بھی گھر ہے اوپر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا دور تک دور تک کچھ نظر آ رہا کچھ نظر نہیں آ رہا تو جس طرح اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو افق ہے اسی طرح ایک ذہنی افق بھی ہوتا ہے تو ذہنی افق بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے نہیں اتنا چلا جاتا ہے زیادہ دور دیکھ نہیں سکتے تو ذہنی افق کو وسیع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نگاہ کا افق بھی ذرا دور ہو لہٰذا یہ واقعی یعنی یہ شہری زندگی بہت فضول ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن جس زمانے میں ابن خلدون نے کتاب لکھی مثلا مقدمہ ابن خلدون اور اس نے بتایا کہ ہزارہ سویلائزیشن جو بنتی ہے اور اس میں یہ اور وہ ساتھ انہوں نے مفاسد بھی لکھے یعنی بہت فوائد ہیں علم دیہاتوں میں نہیں ملے گا پہاڑوں پہ آپ کو علم کا ملے گا علم تو شہروں میں ملے گا علماء بھی شہروں میں ہوں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یعنی شہری اخلاق اس میں تنزل ہوتا ہے اسی طرح وہاں جو ہے وہ رفاہیت آ جاتی ہے کسل مندی آ جاتی ہے سستی آ جاتی ہے کم ہمتی آ جاتی ہے جسمانی کمزوری ہوتی ہے جیسے یوگا والے صاحب بتا رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے شہروں میں نہ جسمانی مشقت ہوتی ہے طبیعت یعنی نیچر سے تعلق نہیں رہتا یہ سب ہے نا تو یہ بہت بڑے مفاسد ہیں اچھا پھر میں سوچ رہا تھا کہ ابن خلدون تو رہے بتا ہیں بےچارے ان شہروں کے حالات جو اس وقت کے شہر اب ہمارے دیہات ہی ہوں گے یعنی اگر غور کیا جائے تو وہ شہر کیا شہر ہوں گے یعنی مدینہ المنورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح کا شہر تھا یعنی کل پورا مسجد نبوی جو ہے اس وقت مسجد نبوی ہے وہ اس کے اندر وہ شہر ہے <laughs> اور قبا جو ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ ایک دور دراز کی بستی ہے وہ مدینہ میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ تو سب اور آس پاس کھجور کے وہ تو سب فطرت ہی تھی وہ بھی یعنی اگر آپ دیکھیں مٹی ہی کے گھر ہیں اونچی عمارتیں کوئی نہیں ہے کوئی لائٹ شائٹ نہیں ہے رات کو آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ شہر آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے تو اس وقت پھر اللہ میاں نے کہا دیکھو مدینہ سے جو باہر رہ رہے ہیں نا ان کا کوئی دار و مدار نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ اشد کو و نفاقرن کیونکہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہے تو صحبت حاصل کرنے کے لیے مدینہ شہر میں آنا ضروری ہے لیکن وہ شہر بھی آج کل کا شہر نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھیے ہر وقت جگہ تصویریں لگی ہوئی ہیں ذہن پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے مستقل انسانی ذہن اذیت اور کوفت کا شکار ہے شہر میں تو یہ شہر تھوڑی ہے یہ تو عقوبت خانہ ہے یہ سجن ہے یعنی یہ قید خانہ ہے جس میں انسان کو قید کر کے اس کے دماغ پہ جو ہے وہ جس طرح کبھی کسی موویز میں دکھاتے ہیں نا دماغ پہ بہت ساری وہ لگی ہوئی ہیں مستقل اس کے اندر انڈاکٹرینیشن اور انجیکشن ہو رہی ہے یہ شہر میں ہو رہا ہے تو مروج کے ذکر سے یہ ذہن میں آیا کہ مرد اصل میں مرج ہے کیوں اچھا اس کو مرج کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اتنی گرین ہوتی ہے گرین فیلڈ جس کو کہتے ہیں کہ اس میں سب پودے ایک دوسرے میں خلط مل مطلب یعنی کوئی ترتیب نہیں ہوتی انسان کا بنایا ہوا بستان ہوتا ہے انسان نے تھوڑی بنایا اس کو لہذا فطرت میں جو اس طرح کے باغات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی ترتیب نہیں ہوگی کہ ادھر کیاری بنی ہے تو اس کے بعد یہ بس وہ سب چیزیں آپس میں گتھم گتھا ہے یہ جو گتھم گتھا ہونے کا مفہوم ہے یہ مرج ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ بیل بیل چل رہے ہیں اس لحاظ سے جو مغرب ہے نا اس انہوں نے پھر بھی اپنی کوئی نیچرل بیوٹی برقرار رکھی ہے یعنی اس طرح دیہات خوبصورت ہیں اور گرینری بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں اس کو بھی خراب کر دیا گیا ہے تو کم از کم یہ چیزیں انسان کو فطرت کے بہت قریب رکھتی ہیں فطرت کے قریب رکھتی ہیں اگرچہ شہر جو ہیں وہ انسان کو بالکل فطرت سے دور کرتے ہیں لیکن یہ دیہات جو ہے اور دیہاتی زندگی اب کیا کریں کرنے دینے یہ ہمیشہ بھی رہ سکتا نا بندہ وہاں سے واپس آنا پڑے گا واپس آنے کا غم جو ہے وہ اس لذت کو کھوٹا کر دیتا ہے <laughs> ٹھیک ہے مگر آپ دیکھیں جو بٹا کنڈی ہے وہاں لوگ جو ہیں وہ آلو کی فصل کاش کر کے رہتے ہیں سردیوں میں اتر کے نیچے آ جاتے ہیں بالا کوٹ ٹھیک ہے تو آلو کے اوپر ساڑھے دس ہزار فٹ کی بلندی پہ آلو کاشت ہو رہا ہے اور وہ ایک نیچرل سی لائف ہے اور نیچے سے اترے اوپر چلے گئے پہاڑوں پہ بہت ہی زندگی لیکن وہ لوگ اس کو اتنا انجوائے نہیں کر رہے ہیں کون کس کو دیہاتوں میں ہاں اس لیے کہ وہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں خراب لیکن وہ اینک نہیں لگاتے ہیں صحیح یہ نہ سمجھیے گا ہاں اینک نظر نہیں آتی یہ آپ نے صحیح بتایا لیکن اور بھی بہت چیزیں نظر نہیں آئیں گی اینک تو ایک بہت بیچاری بے ضرور سی شے ہے <laughs> ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیہات میں جیسے لٹریسی ریٹ کم ہوگا لوگ پڑھتے بھی نہیں ہوں گے اگر نہیں پڑھیں گے تو اینک لگانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی <laughs> لہٰذا اس کی کچھ اور بھی وجوہات باقی یہ بھی آپ کے پاس درست ہے کہ کھانا پینا خالص ہے اس کی وجہ سے ان کے جسم قوی ہیں تو ان کو ان کی آنکھیں خراب نہیں ہوگی یہ سر گرینری کی وجہ سے بھی ہاں گرین اسی لیے کہا نا تین چیزیں ہیں وہ حضرت حسن بصری نے یہ کیا الوجب الحسن والخضرت والماء الجاری تجلو الابصار خدرا خوبصورت چہرہ خدرا یعنی گرینری اور بہتا پانی یہ نظر کو تیز کرتی ہے ٹھیک ہے ان کو دیکھنا یعنی ان کو دیکھتے رہے آپ بیٹھ کے یعنی الوج الحسن سے مراد ہے جائز دیکھنا ٹھیک ہے <clears throat> مراج البحرین یلتقیان یہ جو خوبصورتی ہے نیچر میں یہ مرج والی اس میں اور انسانی بنائی ہوئی بھی ایک خوبصورتی ہے یعنی انسان نے بھی شہر کھڑے کیے ہیں نا مطلب آپ چلے جائیں کسی بڑے یورپ چلے جائیں اس طرح تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز سیمیٹری سمیٹری کے ساتھ ہے اور اس میں سارا کچھ ہے خوبصورتی بھی ہے اور کشادہ سڑکیں ہیں اونچی عمارتیں ہیں خوبصورت عمارتیں ہیں سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جمال ہے لیکن بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ انسانی بنائے ہوئے جمال اور فطری جمال میں فرق کیا ہے انسانی جمال جیسے آپ دبئی کی سڑک پہ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ جمال آپ کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے یعنی خالق سے دور کرتا ہے اس جمال کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جمال آپ کو اپنے اندر ضم کرتا ہے یہ جو فطری جمال ہے جو میاں نے بنایا ہے ٹھیک ہے وہ جمال آپ اس جمال کو دیکھ کر اس جمال سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اڑ جاتے ہیں بلند ہوتا محسوس اس کے اندر آپ کے اندر ایک ایلیویشن ہے اور انسان جو ہے وہ خالق کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے الحاد جو ہے نا وہ فطرت میں رہنے والے شخص کے نہیں ہوتا اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ جا کے اس کو کریں خدا نہیں ہے وہ تو خدا کی صفات کے مظاہر میں جی رہا ہے جو شہر میں جی رہے ہیں انہوں نے خدا دیکھا ہی نہیں انہوں نے تو ہمیشہ سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارتیں دیکھی ہیں ان کو خدا کیسے نظر آئے گا <laughs> تو خدا نظر نہیں آ سکتا تو انسانی جمع بنایا ہوا جمال جو ہے یجزبو کا الا نفس ہی وید سبحان ہوا تھا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں الجمال الطبیعی یا الفطری بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آج کل کے لوگ فطری استعمال نہیں کرتے یا اس کو کہتے ہیں جمال طبیعتی طبیعت کا جمال فہد ہے بہرحال تو مرج البحرین یلتقیان مرج کے اندر یہ مفہوم ہے بات باتیں اس کی جمع کیا ہوتی ہے اگر اسم کے طور پہ مروج مرج البحرین یلتقیان تو اس میں جو ترجمہ ہے چلا دیے وہ مفہوم کے اعتبار سے کیونکہ باہر چلتا ہی ہے نا بہ لا ہما بر بھی ہو گیا بات ہے فبی لو لؤلؤ چھوٹا موتی ہوتا ہے مرجان بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے مرجان بڑا ہے لو چھوٹا ہے مرجان کے بارے میں یہ اچھا مرجان کا بھی وہی مادہ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کہا کہ سفید رنگ کے ساتھ سرخ کی اگر ملاوٹ ہو جیسے بڑے موتی سرخ و سفید قسم کے وہ مر جانا اور لو لو کے اندر جو لغت کا مفہوم ہے وہ لام حمزہ لام حمزہ تلا تلا تلا لا یا لو کا مطلب ہے چمکنا ٹھیک ہے لو لو کیا ہے اصل میں اس لیے میں نے بھی آپ نے کہنا آسمان سب چمک رہا ہے یا ستارے سب چمک رہے ہیں آپ کہہ سکیں گے آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں تو لو لو کا مفہوم کیا ہے اشی الدی یلما وہ شے جو چمکتی ہے وہ لو لو ہے اور مرجان بھی لو لو ہے لو لو کبیر مشوب بالحمرتی مشوب مشوب کا مطلب ہے ملا ہوا بالحمرتی حمرہ سے یہاں کیا لکھا ہے کچھ پتا تو ہے عربی اردو ہے خریدی کتنی جلد ہے تو فرمایا مروج البحرین یلتقیان بینہما مشوب کا مطلب ہے یشوب ابھی ہم نے پڑھا نا ثم ان لشوبا من حمیم ابھی پڑھا تھا کہا سورہ صافات میں شوب کا مطلب ہے خلط شاب یشوب کا بھی مطلب ہے شاب یشوب خلط ہونا شائب کس کو کہتے ہیں جو بوڑھا ہے لیکن شائب بالکل شیخ کو نہیں کہتے شائب کا مطلب ہے اس کے بالوں کی سفیدی اور جو کالا پن ہے وہ گرے گریٹ ہونا شروع ہونا یہ کیا ہے یہ شائب ہے وشتعل الرأسو وشتعل الرأسو شیبن ٹھیک ہے بڑھاپے کی وجہ سے بہرحال فبی اچھا یہاں ایک بحث ہے من ہما المرجان پہلے خیال یہ تھا کہ یہ جو پانی ہے یہ جو موتی ہے نا یہ صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کہا کہ من ہما کیوں آیا پھر یہاں بحث ہے کہ کس طرح تسنیہ بول کے واحد مراد لے لی جاتی ہے یہ وہ بڑی لمبی بحث ہے اور بھی مثالیں جیسے فرمایا جمع بول کے واحد مثال کیا ہے قرآن مجید میں وجہ القمر فی ہن علم ترو کئی فخلق اللہ سبا سماوات انتباق وجہ القمر فی ہن حالانکہ کہاں فی ہن فی ہا ہے اصل میں ٹھیک ہے اسی طرح کا یا معاشر الجن والانس علم یاتیکم رسول منکم تو منکم سے مراد من احدہما ہے وهو الانس تو یہاں بھی کہا یخرج منہما ای من الماء المالح وليس من الماء العذب یہ ایک روایتی تصور تھا بعد میں جو اب سائنٹیفک اعجاز میریکل آف قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اب پتہ چلا ہے کہ میٹھے پانی سے بھی موتی نکل آتے ہیں لہذا قرآن مجید نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ تو پرانی تفاصیر میں آپ کو یہاں بحث کیا ملے گی یا خروج من و و تسنیت ارید الواحد ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کیا کہا یا خروج منہما والمرجان انہوں نے بھی یہ لکھا ہوگا تفسیر مظہری والے نے کہ یخرج منہما میں تسنیہ کی ضمیر ہے نہیں لکھا اچھا وله الجوار فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت جوار جمع ہے جاریت کی اور جاریت جو ہے نا وہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے جاریت استعمال ہوتا ہے نہر کے لیے کس کے لیے نہر کیونکہ اس کو الماء الجاری بھی کہتے ہیں نا الماء نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان يبول احد في الماء الجاری و وفي الماء الراكد في الماء الراكد تو جاریہ چلتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ غلام ہو یا بڑی ہو بڑی سے مرادی غلام نہ ہو آزاد ہو لیکن ذرا کم عمر ہو تو اس کو جاریہ کہا جاتا ہے جاریہ جاریہ اسنی کا مطلب ہوتا ہے کم عمر لڑکی کی عمر میں کوئی ہے ٹھیک ہے تو جاریہ کون ہے جیسے جاریہ غلام عورت کو بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخرسا بول نہیں سکتی تھی فصا تو کیا پوچھا اللہ کے نبی نے اس سے فصا نبی وسلم عین اللہ قولت فسما ہاں کہتا اشارت بیدی ہی السما تو وہ کون تھی جاریہ تو جاریہ کس کے لیے آتا ہے لڑکی کے لیے اور کیا بتایا ہاں بہتے پانی کے لیے اور تیسرا مفہوم ہے کشتی کے لیے ٹھیک ہے تو جاریہ کی جمع ہے جواری جار جار وہ ہے جیم واورا یہ ہے جیم رایا ہاں وہ جوار جو ہے وہ وہ بھی جیم مارا فیال کے وزن پہ جار کی جمع جوار یہ کیا ہے ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جوا وہ ہے فیال کے وزن پہ سمجھ آ رہی یہ جواری یا ہے آخر میں ٹھیک ہے یہ کیا ہے وہ یا گری ہوئی ہے لیکن اس کا اصل کیا ہے جواری ٹھیک ہے تو آخر میں جو یا ہے وہ اصلی ہے کیونکہ مادہ کیا ہے جیم را یا آدھا مرج ولہ الجواری اسی کے لیے ہے الجوار اسی کی ملکیت میں ہے لام لام ملکیت ہے المنشا المنشآت انشا یونشیو سے اس میں مفول ہے انشا یونشیو کا مطلب تو اٹھانا اچھا منشآت کو کہا کہا المرفوعات الشوارع شوارع کیا ہے شراع شراع کس کو کہتے ہیں باد بان جو باغبان ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں شرا السفینہ اس کو کیا کہا جاتا ہے شراء السفینہ کشتی تو بلند نہیں کی جاتی تو یہاں ہے ولاح الجوار المن تو کہا من شاہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں خود بلند نہیں ہے بلند نظر آتی ہے نا وہ نظر کیوں آتی ہے اس لیے کہ اس کے الشریا سوری شوار جمع نہیں ہے اس کی شرا کی جمع اشریا اشریا جو ہے وہ مرفوعہ ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں تو لہذا دور سے اگر بہت بڑی باغ کشتی آ رہی ہے تو کل آلام علم کی جمع اور علم پہاڑ کو کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ الْأَشْرِعَتِ اشریاتی اشریاتی وَلَهُ الْجَوَارِ بتائیے کہ کیا ہوگا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ جوار کی صفت یا الشریات اگر الشریاتی کروں گا تو مذافل ہی ہونا چاہیے لیکن المنشاط ہے ہاں المنشاط ہاں تو یہاں جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مضاف کے اوپر فلام نہیں آ سکتا ہاں آ سکتا ہے ٹھیک ہے مضاف کے اوپر فلام آ سکتا ہے اگر اس کا مزافلئی مشتقات میں سے ہو اور کسی صفت سے متعلق ہو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں مضاف علی فلام کے ساتھ آیا ہوا ہے ایک جگہ کا کیا فرمایا وبشر المخبتین الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ہے والمقیم الصلاتی ٹھیک ہے المقیم الصلاۃ المقیم مشتق ہے نا یعنی مشتق ہے کہ نہیں منشاہد مشتق ہے نا تو اگر موصوف جو ہے یا مضاف جو ہے وہ مشتق ہو ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اس کا مضاف لئی آ جائے گا اور یہ الف لام کے ساتھ ہی آئے گا آ سکتا ہے جائز ہے ٹھیک ہے تو والمقیم سولتا ہوتا تو بات بازی ہو جاتی وہ ہے والمقیم سولتی تو المقیم می نون بھی گرا ہوا ہے مضاف بننے کی وجہ سے اور لام بھی لگا ہوا ہے المقیم الصلاة تو یہاں حضافت حقیقی ہے شبہ مضاف نہیں ہے وہ شبہ مضاف ایک اور شے ہوتی ہے وہ ندام میں ہوتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو مضاف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے حالت نصب میں تو مضاف بھی حالت سے نصب میں ہوتا ہے اور شبیہ مضاف بھی حالت نصب میں ہوتا ہے یعنی آپ کہیں یا عبداللہ اور آپ کہیں یا سعین الخیری ہل الخیری لیکن یہ سا یا سائی الخیر بھی تو ہو سکتا ہے اس کو آپ مول بنا کے مرکب اضافی بھی بنا سکتے ہیں نا تو وہ شبی بال یہ تو مضافی ہے کیونکہ مضاف کیوں ہے کیونکہ اس کے بعد مضاف لئی حالت جرم میں آ رہا ہے اور مضاف کی وجہ سے اس کی نون بھی گر گئی ہے نون بھی گر گیا ہے نون عرابی تو سوری نون جمع تو کیا فرمایا ولمقیم سولاتی تو یہاں بھی اگر آپ بتائیں گے نا یعنی ولہ الجوار المنشاۃ الشریاتی ٹھیک ہے مرکب اضافی بات واضح ہو رہی ہے تو منشاہ سے کیا مراد ہے المرفوعات یعنی المرفوعات الاشریہ خود نہیں بلند اس کے وہ بلند ہیں وله الجوار المنشآت في البحر كالعلام والعلام جمع کس کی علم اور علم جو ہے اصلا پہاڑ کو کہتے ہیں جھنڈے کو بھی کہتے ہیں پہاڑ کو بھی کہتے ہیں دور سے جو شے نظر آئے نا اس کو علم کہتے ہیں تو جھنڈا بھی دور سے نظر آ جاتا ہے اس لیے اس کو بھی عمل علم کہہ دیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے رایا جس کو رایتن بھی کہتے ہیں رایتن تو عموماً آج کل کی جیسے علم بھی جھنڈا ہے لیکن ہوتا تھا نا کہ فلاں کو رایا دیا رایا اصل میں کئی دفعہ بینر کے معنی ہوتا ہے اس کے دو وہ ہوتے ہیں بیچ میں پورا جھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے کیا ہوتے ہیں ڈنڈے دو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رایا ٹھیک ہے علم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے ایک ڈنڈا ہوتا ہے وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها میں ہا کی ضمیر سفن کی طرف جواری کی طرف نہیں جا رہی بلکہ اس سے پہلے جو آیا تھا والارض وضعها للانام تو فرمایا كل من عليها اي كل من على الارض فان ٹھیک ہے اس میں منقوص ہے نا کیونکہ ناقص میں سے فنیہ یفنا اسم الفاعل کیا بنے گا فانن كل من عليها فانی اگر الف لام لگا دیں گے تو پھر اس کی یا جو حقیقی تھی وہ واپس آ جائے گی الفانی جیسے دا یا دعو سے دا ان الف لام لگائیں ادائی تو فرمایا کل من علیہ فان جو بھی اس زمین پر ہے فان ہے یفنا ویبقى وجہ ربی کا اور کہا کہ وجہ بول کے جز اشرف بول کے ذات مراد لی جاتی ہے ایسے ہی نا جزو اشرف کیا ہے ہمارے اعتبار سے الوج تو وج بول کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے تو فرمایا ویب قو وج ربی کا آپ کے رب کا چہرہ یعنی آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی وہ رب کون ہے بلکہ وہ چہرے کی صفت ہے ذل جلال ہوتا تو رب کی ہوتی جیسے آخر میں پڑھیں گے تبارکس و کس و کسم و ربی کا ذل جلالی تو وہاں رب کی صفت ہے ٹھیک ہے سورت کے آخر میں کیا ہے تباہ و و ربی کا ذل جلالی اور یہاں کیا فرمایا ویم کو وجہ ربی کا تو یہاں کس کی صفت بن رہی ہے وجہ کی آپ کے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے وہ باقی رہے گا یہ تو اس کی عمومی تفسیر ہے جلال اور اکرام کے میں بتاتا دوسری تفسیر جیسے دوسرے بھی آیا نا کہ کیا ہے کلو شعین حالکن اللہ وجہ اور یہاں بھی کل ویب کو وجہ تو بعض نے کہا کہ وجہ سے مراد ذات ہے یہ زیادہ قوی تفسیر ہے جو ابھی بتا دی ایک رائے یہ بھی ہے کہ وجہ سے مراد ہے ما یوب تغا بھی وجہ اللہ ٹھیک ہے یعنی مقصود بول کے جس شے سے اس کا قصد کیا جاتا ہے وہ مراد لی گئی یعنی کل من علیہ فان کل شعی فی دنیا سیفنا اللہ شعی ان ارید بھی وجہ اللہ سمجھ اللہ وجہ یعنی وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ مَنْ وجہ اللہ سبحانہ وتعالی کل شیء ہالک ای کل الاعمال ستہلک ستفنا ستنقطع الا العمل الذي كان خالصا لوجهه الكريم فهو سيبقى فهو سيبقى یہ بات سمجھ میں آ تو وجہ سے کیا مراد ہے الاعمال التي قصد بها وجه الله العمال التي قصد بها وجه الله قصد بها صاحبها وجه الله سبحانه وتعالى تو یہ بھی تفسیر کی گئی اور یہ اس کی گنجائش ہے یعنی ویب کا وجہ ربی کا یعنی عمل کے باقی رہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عمل خدا کے لیے ہو ذل جلال جل یجلو جلال مصدر ہے ذل جلال جل یجلو کا مطلب آپ کہیں نا فلان جل فی آئینی فلان حضرت امام شافی کا کہتے ہیں ما نا ما احدن احدا وقبل الحق الا وجل فی عینی و ہبت کہہ رہے ہیں میں نے کسی سے مناظرہ نہیں کیا اور مناظرے میں اگر اس نے میرے سے حق قبول کر لیا تو میری آنکھوں میں بہت عظیم ہو جاتا ہے اور ہبتو میرے اوپر اس کی حیبت قائم ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر وہ بڑا قبی نفس والا ہے مناظرے میں کون حق قبول کرتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو وہ کیا فرمایا اللہ جل اسی طرح وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم من قرأ سورة البقرة وآل عمران جل فی آعیننا صار عظیما تو جلال اس کا مذہر ہے ذل جلال ای ذل عظمتی والاکرام تو کہا کہ ذل جلال اللہ اپنی ذات میں ہے اور اکرام کیا ہے جو وہ اپنی صفات کے مظاہر دوسروں یعنی جو نعمتیں دوسروں کو پہنچاتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں جلالی صفات اور جمالی جلالی صفات وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور جس میں اللہ کی رحمت کرم اور مغفرت اور رحمت ہے وہ کیا ہے وہ جمالی ہیں تو اکرام کو جمالی صفات کہا جاتا ہے جلال کو جلالی صفات الصفات الجلالية التي اختص الله بها ولا تليق لأحد غيره والمتكبر والقهار والجبار أليس كذلك؟ فلسنا جبارين ولا متكبرين ولا قهارين ولسنا مكلفين بأن نتصف بهذه الصفات بل نحن مكلفون بأن نتصف بصفات الجمال أليس كذلك؟ اللہ کی صفات جمالیہ کو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اس سے متصف کرنا ہے صفات جلالیہ سے نہیں اللہ متو کیا ہے اللہ متو ردا ولکبریا ازاری فمن واحد منہما قسم تو جس نے یہ دو چادریں میرے سے لینے کی کوشش کی عظمت اور کبریائی پیس دوں گا اسے ٹھیک ہے پیس دوں گا تو جلال یہ ہے ذوال جلال اور دوسرا کیا اکرام لأن اللہ سبحانہ وتعالی ینعم علی عباده ویکرمهم وینزل علیہم النعم علیہ سکتاری اسی لیے حدیث میں کیا آیا ان دو کلمات کی بہت فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزو الزو الزو کا مطلب ہے چمٹ جاؤ الزو فعل امر ہے الزو بیاد الجلال والاکرام الزو بیاد الجلال والاکرام ان دو کلمات کے ذریعے گویا اللہ کو کثرت سے پکارا کرو یا دل جلال والاکرام یا دل پڑھیں گے نا کیوں یا دل کیوں پڑھیں گے ہاں یا جو آ تو یا آنے کی وجہ سے کیوں اس کو کیا ہوا منادا ہو گیا تو منادا کیا حالت نسب میں ہوتا ہے ہاں مضاف یوں کہ نا تو یا ذل جلال والاکرام اور وہاں ذل جلالی والاکرام آیا آخر میں اس کی صفت رب کی صفت ہونے کی وجہ سے اور یہاں کس کی صفت ہے وجہ کی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ ٹھیک ہے اس کا دیکھیں بالکل تعلق کیا بنا پچھلی آئے سے الاکرام یسل وہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے فبی اللہ تو لِأَنَّهُ يُكْرِمْ فَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ول ٹھیک ہے زمین و آسمان میں جو کچھ جو بھی ہے وہ اسی کا سوالی ہے اسی کا سوالی ہے اسی کے در کا فقیر ہے اسی سے مانگتا ہے چاہے اپنی زبان سے نہ بھی مانگے کافر ہو اور اناد کا مظاہرہ کرے تب بھی اس کا وجود زبان حالی سے اللہ ہی کو پکار رہا ہے یس الہو ٹھیک ہے اچھا ایک تو اس کا مطلب لیا یس الہو یعنی اللہ سے ایک ہے سب اسی کو مانگ رہے ہیں یعنی اصل میں جو بھی کسی شے کی تلاش میں ہے وہ پہنچے یا نہ پہنچے ہے وہ خدا ہی کی تلاش میں یس الو سب اسی کے سوال ہی ہیں کیا مطلب کل الناسی یطلبون الکمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق والعلم المطلق والقوة المطلقة والصفات المطلقة أليس كذلك وهذه القوة والصفات والعلم والكلام كل هذا لا يوجد إلا فی اللہ سبحانہ وتعالی فکل الناس فی الحقیقت ہینما یطلبون الکمال یطلبون اللہ اصل میں تو انسان کی کا سفر یہی ہے یسألہ من لیکن زیادہ قوی مطلب پہلا والا ہے کیونکہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن علماء نے کہا کل یوم جیسے یہاں فرماتے ہیں کل کل لحظت یہاں یوم سے مراد یہ نہیں کہ ہر دن بلکہ یہاں کل یومن سے مراد ہے کل لحظہ کل لحظہ ہوا فی شأن وہ ایک شأن میں ہے شأن کی جمع شعون شأن کہتے ہیں کوئی کام امر ٹھیک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن یمیت احدا ویحی احدا ویخفض احدا ویعز احدا یغنی احدا ویفقر احدا یعز احدا ویذل احدا یعنی کائنات میں جو تدبیر امر ہو رہی ہے ہر آن اللہ ہی کی ہو رہی ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ چابی دے کے نعوذ باللہ چلا دیا اس پر وہ چلتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو چابی نہیں ہے وہ کوئی واچ میکر نہیں ہے ٹھیک ہے blind watchmaker watchmaker نہیں ہے ہمارے یہاں تصور واچ میکر کا ہے نا یہ استعمال کس نے کیا تھا واچ میکر ہاں، ڈاکنز ہاں بالکل ڈاکنز نے یا اس سے پہلے دوسرا جو تھا ہاں ڈاکنز نے کیا یہ کون جو فوت ہوا ہے اسٹیفن ہاکنگ ہاکنگ نے کیا تھا میرا خیال ہاں وہ شاید ڈاکنس کا ہی تھا ہاں بلائنڈ واچ میکر تو واچ واچ میکر کا تصور ہمارا بھی اس اس طرح کا بنا ہوا ہے یعنی واچ میکر کا مطلب ہے چابی دے دیے قانون چل رہے ہیں جب کوئی انٹروینشن کرنی ہو تو پھر آ کے ذرا چابی روک لی جاتی ہے نہیں اس طرح کچھ بھی نہیں کل یوم ہوا فی شان یدبر الامر من السماء الى الارض ہر وقت تدبیر امر جاری ہے یدبر الامر من السماء الى الارض کل یوم ہوا فی شأن ای کل یوم ہوا فی تدبیر الامر کل لحظه عظمت عظمه اور بھی مسکرات العظمه اس کو ہم اردو میں عظمت کہتے ہیں فبی الاء ربکما تکذبان سنفر لكم ایها الثقلان ثقل بوجھ کو کہتے ہیں ایها الثقلان کئی رائے ہیں بنیادی رائے دو ہیں یہ کلیمہ حمد ہے انسانوں اور جنوں کے لیے یا مذمت کی جا رہی ہے بوجھ بنے ہوئے ہیں بعض نے کہا کہ اسقل کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کا بڑا وزن ہے اس کی بات میں وزن ہے اس کے وجود میں تو یہ کلمہ تعریف ہوتا ہے تو ایک رائے یہ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصقلا یہ سب سے معزز وجود ہیں اس کائنات میں ان کے لیے بھی ہم عنقریب فارغ ہو رہے ہیں یا فارغ ہونے سے مراد نعوذ باللہ وہ یہ کب کہا جاتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں کہ تمہارے لیے میں فارغ ہوں گا تحدید ہے دھمکی سمجھا رہی دھمکی ہے کہ تمہارے سے نبٹوں گا بھی تو صنف روب القم الثقلان اور اگر اس میں دھمکی دھمکی کا پہلو غالب آ جائے تو سقلان نیگیٹو معنوں میں بھی آتا ہے یعنی سقلان سے مراد ہے جنہوں نے کائنات تو بالکل ٹھیک ہے یہی دو بوجھ ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور کائنات کو سب خراب کیا ہوا ہے تو صنف روغ القم الثقلان اے صنف روغ لحسابکم ولی جزائکم ایوہ الثقلان ایوہ الوجودان اللذان اثقلا الدنیا بزنوبہما ٹھیک ہے تو ثقلان کو یہ بھی کہا گیا ثقل بالذنوب کہاں ہاں آ سکتا آ سکتا ہے لیکن رسم عثمانی رسم عثمانی ایوہ الثقلان میں الف آ سکتا ہے یا معشر الجن والانس صدق اللہ العظیم معاشر جو ہے نا معاشر یہ مفعل کے وزن کا جو عدد آتے ہیں نا جیسے مسنا ٹھیک ہے سلاسا احاد کے وزن اف سمجھ آ رہی ہے فعال کے وزن پہ یہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھے کون سے فعال فعال عمر فعل مفعل اگر وہ عدد آ رہا ہو اور فعال یہ کیا ہے غیر منصرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبر على ما يقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انه اواب صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاغدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي داود ذا القوة والصبر والجلد على العبادة إنه أواب أي كثير التوبة إنا سخرنا الجبال معه يسبحن أي الجبال كانت تسبح مع سيدنا داود عليه السلام بالعشي والإشراق أي مساء وصباحا والطير محشورة أي سخرنا له الطير في حال كونها محشورة محشورة حال من الطير أي جمعنا له وحشرنا له كل الطيور ولذلك نقرأ في سورة النمل وتفقد الطير وتفقد الطير لأنه كان كل يوم كما ورد في بعض الإسرائيليات كان يتفقد كل الجنود عنده فيتفقد الطير هل هناك أحد غائب؟ فقال ماذا؟ قال لا ما لي لا أرى الهدهد لماذا ليس حاضرا؟ لماذا ليس حاضرا في طابور الصباح صبح جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں وَالطَّيْرَ مَحْشُورَ كُلُّ لَهُ كُلُّ لَهُ الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو الرأي الصحيح وإن كان بعض العلماء ذكروا أن الضمير يرجع إلى سيدنا داود فكل هذه الطيور والحيوانات والجان كلهن يرجعن إلى سيدنا داود عليه السلام في الأمر والنهي أليس كذلك ولكن الرأي الصحيح أن الأواب لا يأتي إلا لله سبحانه وتعالى فإن كل هؤلاء الطيور والحيوانات كلها ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وشددنا ملكه أي قوينا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فصل الخطاب أي كيف يفصل في الحكومات والخصومات حكومة بمعنى خصومة في كتب الفقه حينما نقول هو فصل في الحكومة أي فصل في الخصومة والقضاء الحكومة بمعنى القضاء وبعد ذلك إن شاء الله سنقرأ ولكني سأذكر أمامكم خلاصة ما قاله المفسرون في هذه المسألة في هذه الآية لأن هذه الآية في تفسيرها تسربت الإسرائيليات إلى كتب التفسير وأكثر المفسرين الذين لا يراعون أو لا يرعون صحة ما يرهونه ذكر هذه الإسرائيليات وهي تنقص من مقام النبوة على صاحبها الصلاة والسلام فماذا تقول الإسرائيليات أن سيدنا داود عليه السلام كان مارا في الشارع أو كان واقفا على السطح كان واقفا على السطح فرأى امرأة جميلة وكان داود عليه السلام عنده تسع وتسع تسع وتسعون زوجة فلما رأى هذه المرأة أعجبته وأحبها وأراد أن يتزوجها ولكنه لما سأل عن المرأة أخبروه أنها زوجة قائد من قواد سيدنا داود عليه السلام فأرسل هذا القائد إلى الجبهة سيدنا داود عليه السلام نعوذ بالله نحكي هذا كفر في الحقيقة ولكن نحكي لكي ننبه عليه فسيدنا داود عليه السلام فكر بالطريقة لكي يتخلص من هذا الرجل ولي يتزوج بزوجته فأرسل هذا الرجل إلى جبهة القتال لكي يقاتل ويقتل ولكنه رجع لم يقتل فأرسله مرة أخرى فأرسله تكرارا ومرارا حتى قتل حتى قتل فلما قتل تزوج بهذه المرأة زوجة القتيل فهذه القصة يذكرونها في تفسير الآيات ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن هذا أخي له تسع وتسعون نهجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها يعني هذا الرجل الذي عنده تسع وتسعون نعجة والنعجة مؤنس ضأن هو يريد أن يملك هذه النعجة الوحيدة التي عند صاحبها أليس كذلك فهو يريد أن يستولي عليها أيضا فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لسليمان أو لداود عليه السلام حسب القصة الإسرائيلية أنك تريد أن تتزوج بالمرأة وتريد أن تكمل المئة وأنت ما اكتفيت بتسع وتسعين زوجة التي عندك أليس كذلك؟ فهذه القصة هم يذكرونها وهذه القصة مخالفة تماما لما عرفنا من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة ولذلك إذا قرأتم سيدنا الإمام الرازي هنا فإنه يقول هذه القصة إذا نسبت إلي مثلا أو إذا نسبت إلى رجل عاد أو رجل عاص فإنه لن يقبلها أليس كذلك؟ ولن يقبل بأن ينسب إليه مثل هذه القصة فكيف تنسبون القصة إلى سيدنا داود عليه السلام وهو نبي من الأنبياء أليس كذلك؟ فهذه القصة لعن الذين كفروا ولذلك في الحقيقة هم ما كانوا بني بنو إسرائيل ما كانوا يعترفون بنبوة داود وسليمان في الحقيقة لأنهم كانوا يظنون أن داود وسليمان يحكمان الجان والطيور والهوى بالسحر ولذلك لما جاء مدح سليمان عليه السلام في القرآن جاء بعض علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قالوا أنت تمدح سليمان وهو كان ساحرا وهو كان ساحرة فأنزل الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولذلك اسم سيدنا سليمان حتى الآن يستعمل في الأمور السحرية نقش سليمان ولا أدري شو أليس كذلك؟ حتى الآن هم يستعملون اسم سيدنا سليمان عليه السلام في هذه الخباثات والقذارات أليس كذلك؟ فهذه القصة قصة باطلة مختلقة مفترات على سيدنا داود عليه السلام فكونوا حذرين من هذه كونوا حذرين من هذه وبعد ذلك إن شاء الله سنرى الرأي الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا ما هو ذنب سيدنا داود في هذه الآيات وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول علينا وهكذا يقول هذه القصة باطلة أنا لن أروي هذه القصة لأنها باطلة ولكن أنا ما عرفت أنا سأقرأ هذه الآية ونمر بها بدون أن نعرف ذنب سيدنا داود عليه السلام لأنه قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فماذا هو ظن داود عليه السلام ولماذا خر راكعا ولماذا استغفر ربه وما هو هذا الذنب بالتحديد وليس علينا أن نعين الذنب بل بإمكاننا أن نقول لم يكن هناك أي ذنب لم يكن هناك أي ذنب وحسنات الأبرار سيئات المقربين وداود عليه السلام رأى شيئا حسبه ذنبا فاستغفر منه أليس كذلك كما قيل للنبي لنبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فليس معناه والعياذ بالله أن نبحث عن ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذنوب لم تصدر منه قط أليس كذلك فهكذا نفسر الآية والله أعلم ولكن العلماء ذكروا انما صدر من سيدنا داود عليه السلام كان خلاف الاولى ذنبه ايش خلاف الاولى وما هو الذنب اولا بعضهم قالوا سيدنا داود عليه السلام كان في الخلوة وكان يعبد ربه وما كان يسمح لأحد أن يقطع عليه خلوته ما كان يسمح لأحد أن يقطع عليه خلوته فجاء هؤلاء الناس هذان الخصمان تسلقا المحراب ونزل عند سيدنا داود عليه السلام وداود لما رآهما ظن ظن في نفسه أنهما جاء لقتله أنهما جاء لقتله لأن سنة بني إسرائيل قتل الأنبياء سنة بني إسرائيل قتل الأنبياء فظن في نفسه أنهما جاء لكي يغتالاه ولكي يقتلاه ولكنهم عرضوا عليه هذه الخصومة فاستغفر داود من هذا الظن لماذا ظننت بهم ظن السوء أليس كذلك فهذا هو ذنب الذي حسبه ظنه داود عليه السلام ذنبا ولكنه لم يكن ذنبا لأنه ربما وسوس وخاطر خطر بباله ثم ذهب ولكنه قال لماذا ظننت بهم ظنا سوء أو ظن السوء فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وهناك رأي آخر أو ثلاثة آراء وهذان الرأيان ذكرهما صاحب هذا الكتاب الرأي الثاني إيش أنهم في الحقيقة جاءوا لكي يقتلوه ولكن هذا الرأي مش صحيح ليس صحيحا لماذا؟ لأن هذا الرأي يقول إنهم جاءوا إنهما جاء لكي يقتلاه ولكن لما نزل من الجدار رأى بعض الناس عند سليمان عليه السلام فامتنعوا عن القتل فامتنعوا عن القتل لأن داود لم يكن في الخلوة ولكن داود عليه السلام عرف أنهما جاء لكي يقتلاه فأراد أن ينتقما منه فهذه الإرادة كان خطأ لأنهما لم يقتلاه بعد فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وناب ولكن هذا فيه تكلف لماذا؟ لأننا عرفنا إنه كان في المحراب والمحراب مكان العبادة ومكان الخلوة فلم يكن مع داود عليه السلام أحد أليس كذلك؟ وهناك رأي ثالث <clears throat> الرأي الثالث وإن كان بعض العلماء قالوا هذا الرأي غير صحيح لأنه أيضا نسبة شيء أو نسبة خطأ إلى داود عليه السلام مع أن الله سبحانه وتعالى قال أنه أعطي فصل الخطاب وما هو هذا الخطأ أو خلاف الأولى وهذا رأي وجيه يعني یعنی هذا قد يحدث سهوا عند أهل السنة قد يحدث هذا سهوا وليس عمدا وهو أن هذان الخصمان لما جاء إلى سيدنا داود وعرض عليه القضية والقصة فإنه حكم مباشرة بعد سماع الخصومة من أحدهما ولم يسمع من الآخر يعني فبادر فبادر أي أسرع في إصدار الحكم بدون أن يسمع بينة الآخر الرجل الآخر الذي جاء معه لم يسمع من إن هذا قال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطأ قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ولكن في الحقيقة الطريقة الصحية والله أعلم نقول كما قاله المفسرون الطريقة الصحية في القضاء أن يسمع القاضي البينة من الفريقين ثم بعد ذلك يحكم أليس كذلك؟ ولكنه والله أعلم حكم بدون أن يسمع بينة الآخر فهذا هو الخطأ الذي استغفر منه سيدنا داود داود عليه السلام والله أعلم نعم يا شيخ يقرأ فهمتم الآراء الثلاثة ولا لا؟ هذه الآراء الثلاثة والرأي الرابع باطل القصة مختلقة قصة مختلقة يسبحنا يقدسنا الله تعالى معه إذا سبح بالعشي أي من الزوال إلى الغروب أو إلى الصباح والإشراق أي ووقت وقت إشراق الشمس أي وقت ارتفاعها عن الأفق الشرقي والصفاء شعائها وهو الضحمة الصغرى بعض المفسرين ذكروا أن التسبيح في الإشراق هو صلاة الإشراق صلاة الإشراق والله أعلم يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاعت والصفر وتخصيص هذين الوقتين بالذكر لاختصاصهما بمزيد شرف وشددنا ملكه قويناه بأسباب القوة كلها وآتيناه الحكمة النبوة وكمال العلم وإتقان العمل وفصل الخطاب فصل الخصام بالتمييز بين الحق والباطل أو الكلام الفاصل بين الصواب والخطأ وهو كلامه في القضايا والحكومات وتدبير الملك والمشورات مشورات وهل اتاك نبأ الخصم مشورة مشورة ايضا ومشورة شار يشور اذا طلب منه المشورة والمشورة شار يشور اسم المفعول من ايش مشورة وهل أتاك نبأ الخصم أي المتخاصمين أو الخصماء والخصم يطلق على الواحد والأكثر والأكثر والمذكر والمؤنث والمخاصمة المنازعة وأصلها أن يتعلق كل واحد أن يتعلق أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي بجانب آه. إيش هو الخصام أن يتعلق كل واحد من منهما بجنب جنب الآخر هكذا يمسكه ويريد منه حقه وهناك رأي آخر أو أن يهذب كل واحد خصم خصم الجوالب من جانب ہاں. جوالب جوالب قيس قيس كبير نحن نسميه جی بوري جمعه جواليق جمعه جواليق تصور المحراب علو صور غرفته علو نعم على يعلو علوا ولكن هناك لفظ آخر تصوروا أي تسلقوا تسلق تسلق تسلقا هو التصور هكذا علو سور غرفته التي كان يتعبد فيها ونزلوا من اعلاه من اعلاه اليه والسور الحائط المرتفع والسور سور سور جمعه سور والسور الحائط المرتفع نظير تسنم الجمل الى علا سنامه فهمتم يعني السور مكان عال فتصور اي اعتلى هذا المكان وكذلك ان حينما قلنا تسنم الجمل اي اذا على سنمه سنم ايش سنام الجمل کوہان بابا تعدى وظلم بعضنا على بعض ولا تشتت ولا تتجاوز الحق في الحكم هناك يعني بعض العلماء الذين قالوا إنه أسرع في الحكم لماذا أسرع في الحكم لأنه كان غاضبا جدا لماذا كان غاضبا جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقضي القاضي وهو غضبان أن يقضي القاضي وهو غضبان لأن في حالة الغضب لا يستطيع الوصول إلى الصواب أليس كذلك ولكن لماذا غضب داود عليه السلام بسبب هذا أولا هذا كان وقت العبادة وليس وقت الخصومات ولكنهم جاءوا ولم يدقوا الباب كان عليهم أن يدقوا الباب أولا فإذا سمح لهم داود عليه السلام بالدخول فليدخلوا ولكنهم ما جاءوا هكذا بالباب تسلقوا أولا فهذا شيء يغضب الإنسان هو جالس يعبد الله سبحانه وتعالى وجاء بعض الناس من فوق الجدار أليس كذلك والشيء الثاني إيش هو النبي أليس كذلك فماذا يقول الخصمان فاحكم بيننا بالحق كأن هناك احتمال أن يحكم داود بالباطل وشاني ولا تشتق أي ولا تظلم ولا تبعد عن الحق واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سواء الصراط فداود عليه السلام غضب غضبا شديدا كيف يتجرؤون أولا على تسلق الجدار ثم يخاطبونه بهذه اللهجة كأنه قاض ظالم أليس كذلك؟ فكل هذه الملابسات أغضبت سيدنا داود عليه السلام ولذلك هذا على رأي من من يقول أنه أسرع في الحكم أسرع في الحكم هم يقولون لماذا أسرع في الحكم لأنه غضب ليش غضب غضب بسبب هذا وهؤلاء أيضا يقولون بعضهم يقولون ليس كلهم أن هذين الخصمين لم يكونا من البشر بل كانا ملكين وجاء لكي يمتحنا سيدنا داود عليه السلام لماذا يريدان أن يمتحناه لأن الله أعطاه فصل الخطاب فهم يح, يح... إيش؟ فهم يمتحنانه في الحكومة والخصومة هل يحكم بالعدل وهل يحكم بدون الغضب وهل يسمع البينة من الفريقين أم يسرع للحكم فهو والله عالم في رأيه قد أخطأ قد أخطأ والله عالم ولا تشتط ولا تتجاوز الحق في الحكم يقال الشق عليه في الحكم يشق شققا واشتق وأشق جار وتجاوز جار أي ظلم يعني هم يقولون لا تظلم ولا تجاوز الحدود هذا الكلام يقال للنبي لا يقال للنبي ولذلك هناك احتمال كبير أنهما كان ملكين جاء لكي يمتحنا سيدنا داود علیہ السلام دعا وهبنا الى سماء الصراط ارشدنا الى قصد السبيل وهو الوسط العدل والمراد عين الحق اكفلنيها اي اجعلني اكفلها والمراد ملكنيها ها ليس المراد بالكفاله بس الكفاله ان يكون في كفالتي وانت مالك لها لا ملكني اياها وانزل عنها حتى اكفلها ہاں۔ يقال كفل عنه بالمال لغريمه ہاں۔ واكفله واكفله المال اكفله المال واكفله المال ضمنه اياه ضمنه اياه ايش المعنى الكفاله في الفقه انا كفيل لك للغريم الغريم الذي هو اقرضك فانت ما تستطيع ان تدفع عنك دينك فانا اكون كفيل وانا سادفع هذا الدين الى الغريم هذا هو المعنى وأكفله المال فضمنه إياه هو ضامنه أي ضمنه إياه صار ضامنا له إذا لم يدفعه هذا الرجل أنا سأكون ضامنا وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به نفس الشيء كفله إياه بالتخفيف فكفل هو به أي كفله إياه أعطاه لكي يكفل فكفله هو به فهمتم ولا لا يعني نفس الباب يأتي بمعنيين أولا كفلته الولد مثلا إذا قلت كفلته الولد أي أعطيت الولد لكي يكفله وهو كفل به أي صار مستعدا وقبل هذه الكفالة وبدأ يكفل الولد فهمتم ولا لا فكفل هو به من بابي نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله مثله كفله أي أعطاه للكفالة كما جاء في سورة آل عمران فکفلها زکریا فکفل ای اعطى الله سیدت مریم لزکریا علیہ السلام لکی یکفلها وقیل اجعلها کفلا أي نصيبي وعزني في الخطاب وغلبني في المحاجة بأن بأن بأن أتى فيها أي بأن أتى فيها أي في المحاجة بأن أتى فيها بما لم أطق رده أطق أطاق يطيق أطق رده بما لم أطق رده يقال عزه في الخطاب وعازه غلبه عزه في الخطاب وعازه من باب المفاعلة هذا هو يعني كثيرا ما يحدث ايش يقول الله سبحانه وتعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض هذه الشراكه الخلطاء من المشاركين في المال اذا كان عندك شراكه في التجاره مع احد فانت خليطه فانت خليطه فاذا كان الانسان خليطا او شريكا لاحد فعليه ان يكون كل شيء مكتوبا في العقد والعهد اليس كذلك والا ستكون هناك خصومات كبيرة حتى يحدث هذا بين المتدينين وبين الإخوة أيضا لأنهم يقولون نحن نعتمد على بعضنا البعض ونأتمن ثم ما يكتبون الكتابة التي أمر الله بكتابته أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه ولذلك ماذا يحدث حينما لا يكتبون هذا العقد يظلم بعضهم بعضا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم هؤلاء الناس الذين لا يظلمون شريكهم في الشراكة قليل قليل والماء زائد للتأكيد قليل هم قليل هم وظن داود أن ما فتناه علم وأيقن أننا ابتليناه بما جرى في مجلس الحكومة Hmm. فاستغفر ربه لزلته لزلته لزلته بالنسبة لمقامه ومنزلته آه. هذا هو بالنسبة لم... هذه ليست زلة ولكن ربما قد تكون زلة لنسبة بالنسبة لمقامه ومنزلته وخر راكعا شكرا. أي ساجدا لله تعالى وعبر عنه بالركوع لأن في كل مدمان في هذه الآية سجدة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليست سجدة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول سيدنا ابن عباس في الحديث سجدة صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فعند الأحناف وعند الإمام الأعظم أبي حنيفة السجدة هنا ولكن هناك عند الإمام مالك أيضا ولكنهم اختلفوا الإمام مالك أو الإمام بحنيفة نسيت والله في واحد منهما يقول أن السجدة عند قول الله سبحانه وتعالى خر راكعا وأناب وعند الإمام الآخر السجدة عند حسن مآب وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب يعني آية السجدة هذه أو تلك اختلفوا ولكن في مصحفنا أين السجدة؟ لأن في مصحفنا حسب الإمام أبي حنيفة عند خر راكا فهذه السجدة عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام دار الهجرة الإمام مالك عند خر راكعا وأنا وعبر عنه بالركوع لأن في كل منهما انحناء ولذا كانت آية سجدة, سجدة وأناب رجع إلى الله تعالى بالتوبة من ارتكابه خلاف الأولى في هذه القصة وحاصلها كما ذهب إليه أبو حيان وغيره أن المتصورين المحراب كانوا إنسان وقد دخلوا إليه من غير المدخل المعتاد وفي غير وقت جلوسه الحكم ففزع منهم ظانا أنهم يريدون اغتياله اغتياله اغتياله إذ كان منفردا في محرابه ابتلاء منه تعالى له فلما ظهر له أنهم جاءوا إليه في خصومة في خصومة ليحكم بينهم وأنما ظنته غير واقع أنما ظنه خطايا أنما ظنه غير واقع واقع استغفر من ذلك الظن حيث اختلف ولم يقع مظنونه وخر ساجدا منيبا ولم يقع ولم يقع مظنونه ولم يقع مظنونه وخر ساجدا منيبا الى الله تعالى فغفر الله فغفر الله له ذلك الظن الذي ما كان ينبغي من مثله وحسنات الابرار سيئات المقربين ويقرب منه الذين انهم كانوا يقصدون قتله فوجدوا عنده اقواما فتصنعوا هذه الخصومه فعلم قصدهم وعزم ان ينتقم من اي لم يكن بينهم خصومه انهم اختلقوا هذه القصه في ذاك الوقت وعزم أن ينتقم منهم فظن أن ذلك امتحان من الله تعالى له هل يغضب, هل يغضب, لنفسه, هل يغضب, غضب يغضب. هل يغضب لنفسه أم لا فاستغفر ربه مما عزم عليه لحق نفسه لعدوله عن العفو الأليق به الأليق به أن يعفو عن حق نفسه ولكنه عزم في قلبه أنه سينتقم منهم فهذا العزم خلاف الأولى والله أعلم نكتفي بهذا القدر